اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے من سے نکلتا ہے نہ جھوٹ کہہ رہے ہیں